الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا يشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يحاجون في إبراهيم لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون صدق الله العظيم بيان چل رہا تھا کہ نجران کے لوگ جو وفد کی شکل میں آئے تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں اور وہاں ان لوگوں نے رسول اللہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کیا اس مناظرے میں وہ ہار گئے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مناظرہ تو اب ہار گئے لیکن بات مانتے نہیں چلو وہ مباہلا کریں کیا کریں مباحلہ سے کرو مباہل تذکر آؤ کہ آپ بھی اب خود آ جاؤ اپنے خواتین کو بھی لاؤ اپنے علیال کو بھی لاؤ ہم بھی لائیں گے گڑ گڑائیں گے اللہ کے سامنے اور یہ اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ جو جھوٹا ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لانت برسا دیجیے تو بہرحال وہ گھبرا گئے <clears throat> وہ جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا <clears throat> کہ یہی حق ہے عیسیٰ علیہ صلاحۃ السلام کے بارے میں جو قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے اللہ کا برگز ضرور ہے اللہ کا بندہ بھی ہے اللہ کا رسول بھی ہے صاحب معجزات ہے یہ سب تو مما من الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق نہیں باقی سب مخلوق ہے اور پھر فرمایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ غلبے والا ہے حکمت والا ہے اپنی حکمت سے کچھ بھی پیدا کر سکتا ہے کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر لے کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر لے پھر یہ فرمایا تھا فین طول ان دلائل کو سمجھنے کے باوجود بھی اگر وہ لوگ قبول نہ کریں آپ کی بات کو فعین اللہ علیم بالمسدین تو اللہ تعالیٰ فسادیوں کو جانتا ہے مطلب تو یہ ہے کہ یون غرض سن اصلی حقش تلاش کے ہیں بلکہ یون غرض کیا سن فتن کرن فساد کرن اور اسلام کے خلاف ایک جو ہے وہ مہم چلانی ہے اس کے بعد دوسرا خطاب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ سم کو کہ ٹھیک ٹھیک ہے یہ مانتے نہیں ہیں ان کو دعوت دیجیے کیا قل فرمائیو یا رسول اللہ وسلم یا اہل کتاب اے اہل کتاب اہل کتاب کے اندر دونوں طبقے آتے ہیں یہود بھی اور نصارہ بھی اہل کتاب سے بنا موجود بنن کہ یہ وہ دو طبقے ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی اس لیے ان کو کہتے تھے اہل کتاب جیسے جن کے پاس علم ہے تو اہل علم کہتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے تو اہل مال کہتے ہیں جن کے پاس عہدہ ہوتا ہے تو ان کو عہدے والے کہتے ہیں اس لیے قرآن پاک کی اصطلاح میں ان کو کہتے ہیں اہل کتاب تو اہل کتاب کے دو طبقے ہیں ایک یہود ایک نصارہ نصارہ کے پاس بھی ایک کتاب یہود کے پاس بھی ایک کتاب یہود نشست کتاب اس اس کو کہتے ہیں کیا تورات اور نصارہ کے پاس جو کتاب اس کو کہتے ہیں انجیل انجیل کو آج کے لوگ وہ بائبل کہتے ہیں تو بہرحال اس میں تورات کا بھی حصہ ہے دونوں کا مجموعہ بنایا ہے انہوں نے کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں صرف انجیل ہی نہیں تو فرمایا کہ اے اہلی کتاب تعالو آ جاؤ آ جاؤ المتن ایک بات کی طرف سوائم بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے یعنی اگر باقین چیزن چیزوں اتفاق ایسنی کی ولیو اکس چیز پہ کرو اتفاق اکی چیز پہ کرو کا چیز پہ کرو اتفاق ایک بات پر اتفاق کر لیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں مشترک ہے اور یکساں ہے سوا ہے وہ کون سی بات ہے اور بات یہ ہے کہ اللہ نابود اللہ اللہ نابودہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اس بات کے اوپر آ جاؤ امی معنی کو کہ یہ جو نہیں تسلیم کی اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے ہم اور جتنے بھی مذاہب ہیں وہ آخر میں جا کر یہی کہتے ہیں کہ آنس بوڑھ خدائش واقعی آکے بوڑھ خدائش یہ سب لوگ کہتے ہیں چاہے یہود ہو چاہے نظارہ ہوں چاہے حنود ہوں کوئی بھی ہو آخر میں جا کر وہ سب لوگ یہی کہتے ہیں اس لیے فرماؤں کہ رسول اللہ وسلم تو یہ فرمایے میں نے اہلی کتابوں تو بھی بولیوں متفق پیٹ سو وہ یہ ہے وہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے وہ ہے کہ ہم عبادت نہ کریں کسی کی مگر اللہ کی سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس بھی یہ لکھا ہوا تھا بالکل ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے دیکھیے میں آپ کی بتاتا ہوں انجل متا میں آج بھی یہ عبارت موجود ہے کیا تو خداوند خدا کو سجدہ کر تو خداوند خدا کو اور صرف اسی کی عبادت کر اور صرف اسی کی یہ تو خود آج بھی انجل میں لکھا ہوا ہے بائبلس مسیح تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا وہ جو وعدہ اللہ شریک ہے یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس لیے فرمو چلو اسی بات پر متفق ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بس چلو باقی چیزوں پر اگر اتفاق ہونے اس پر اتفاق کر لیں اس سے معلوم ہوا جب دو فرقوں فرقوں کے درمیان میں اختلاف ہو تو جو ان میں ایک چیز <clears throat> متفق علیہ ہو اس پر <clears throat> آگے جمع ہو جانا چاہیے اتفاق کرنا چاہیے چلو بہرحال اس پر تو اتفاق کر لو باقی چیزوں پر نہ صحیح تو اس پر تو کر لو اتفاق <clears throat> یہ فرمایا اور یہاں مراد ہے عیسائی کیا تمسا تو اہلی کتاب وہ بھی ہیں لہٰذا فرمو کہ اہلی کتاب سے مراد اس جگہ پر کون ہے کلام مسلم یونیورسٹی ان کے دو فرقے بہت مشہور ہیں ایک کو پروٹسٹنٹ کہتے ہیں ایک کو ہے کیتھولک تو رسول اللہ کے زمانے میں کون تھا حضور پاک وسلم کے زمانے میں جو فرقہ تھا وہ کون والا فرقہ تھا فرماتے ہیں وہ تو کیتھولک تھے کون تھے یہ جو پروٹسٹنٹ والا فرقہ ہے یہ صدیوں بعد پیدا ہوا ہے صدیوں بعد پیدا ہوا ہے <clears throat> وہ جو کیتھولک تھے رسول اللہ وسلم کے زمانے میں وہ روم کے اندر جو ہوتے تھے وہ روم کے اندر جو کلیسا ہوتے تھے گرجے تو ان میں جو پادری رہتے تھے ان پادریوں کے یہ متبع تھے یہ سے نجران وجران سے باقی یہ ساری انہیں کے تو بہرحال تو ان کے اندر جو ہے بہت یہ سب خرافات چلے ہوئے تھے کہ ان میں علیہ سلاۃ وسن کی پرستش ہوتی تھی روح القدس کی پرستش ہوتی تھی حضرت مریم کی پرستش ہوتی تھی یہ ساری پرستیاں وہاں ہوتی ہوتی رہتی تھی اس لیے فرمایا کہ ایک بات کی طرف تو آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں کیا ہے مشترک ہے جی اور ان کتابوں میں بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ کہ خدا کے فرزند کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت کرو اس لیے فرمایا کہ آ جاؤ اس کی طرف ولاخ بادنہ بادن ارباب مند ولا ولاخ بازونا بنائے نہ رب خدایس ورائی رب بنائے خدایس ورائی تو سوال یہ ہے کہ اچھا یہ کیوں فرمایا کہ آ جاؤ اس ایک کلمے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران سے فرمایا تھا اسلم کیا مسلمان بن جاؤ انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں ہم تو پہلے سے اسلم نہ یعنی مطلب چک مسلمان آسنک دعویٰ فرما بردار آسنک دعویٰ استمند تو پھر ان کو بتا دیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم کو مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو پھر یہ عبادت کیوں کرتے ہو خدا کے علاوہ اور کسی کی مسیح کی المسیح علیہ السلام کی اور مریم کی تو بہرحال یہ فرمایا گیا ان کو ولا نصری کے شیر ولا یتخذ بازنا بازن ارباب اللہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو رب نہیں مانیں گے کیا نہیں مانیں گے سوال رب نے اس کا اسمان نہیں کر امکمانی کیا کہو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ سوال حضرت سلمان فارسی نے بھی کیا تھا رسول اللہ وسلم سے کیونکہ وہ بھی پہلے عیسائی تھے نے کہا اللہ کے نبی سسم ہم تو کسی کو بھی رب نہیں مانتے تھے رب تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے قرآن پاک کیا فرمو ہم ایک دوسرے میں کسی کو رب نہیں بنائیں گے فرمایا کیا آپ لوگ نہیں مانتے تھے جس چیز کو تمہارے پادری حلال کہتے تم حلال مانتے تھے کہ ہاں یہ تو مانتے تھے جس کو حرام کہے اس کو حرام مانتے یہ تو کرتے تھے ہم پر میں یہی تو ہے رب ماننا یہ تو ہے پورا اختیار تم نے اپنے پادریوں کو دیا تھا حلال و حرام کا تو یہ رب ماننا ہوا فرم و غلیہ بازنا بازنا ارباب من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کو رب نہیں مانیں گے اور قرآن فرمو آگے فرم و اتخبار ارباب من دون اللہ تم بنے بھی پن علما پن راہب خدا سور رب اور وہاں رب سے برات یہی ہے فعم طلو اگر انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر لیا یہ بھی قبول نہیں کیا تو پھر کیا کریں گے فقول ایمان والو تم کہو کیا اشہدو بے مسلمون بھائی گوار ہو ہم تو مسلمان ہیں ہم تو یعنی وہ تو دعوی اسلام سے پھر جائیں گے پہلے تو دعویٰ کیا پھر اسے پھر گئے تو ان کو بتا دو کہ ہم بحمد مسلمان ہیں مواحد ہیں بس ان کو بتا دینا کہ بھائی تم گوار ہو تو مانو یا نہ مانو اس کے بعد دوسرا خطاب ہے اہلی کتاب کو یا اہل اہل کتاب کتاب اے حاجون فی ابراہیم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کس کے بارے میں سوال ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جھگڑو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی ذات ایسی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ان کا انکار نہیں کرتا حتیٰ کہ حنود بھی ان کا احترام کرتے ہیں تم جس کنت کن تیری جوڑن تمن سے کانت کا رشتہ تو یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام تو یہودی تھے نصارہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام تو نظارہ تھے اور مشرقین عرب کہتے تھے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام تو ہمارے طریقے پر تھے یعنی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا انکار نہ یہود نے کیا نہ نصارہ نے کیا نہ مسلمان نے کیا نہ مکہ شریف کے مشرقین کرتے کوئی نہیں سب ان کا احترام کرتے تھے ایسی ہستی ہے ابراہیم علیہ السلام تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اے کتاب کیا عشوت کرن جھگڑے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام متعلق کیوں مما انجلی تورات وجی تورات نازل نہیں ہوئی تھی انجال نازل نہیں ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو نازل ہوئی کیا مطلب مطلب ٹھیک ہے تورات کے ماننے والے اپنے کو یہودی کہتے ہیں اور انجیل کے ماننے والے اپنے کو نصارہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو صدیوں پہلے اس سے پہلے دنیا میں آئے اس وقت نہ تورات تھی تو نہ انجیل تھی نہ اس ساتھ تقسیم نہ تقسیم تو یہودی کیسے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نوز باللہ بن ذالک اور نصارہ کہتے ہیں کہ وہ نصارہ تھے اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اہلی کتاب کیا اس کو کا نہیں ابراہیم علیہ السلام السلام متعلق حالانکہ تمسات نہ استورات کی مطلب نازل نہ انجیل یہ دونوں کتابیں تو اس کی بعد نازل ہوئی ہیں تو آپ ان کو کیوں نسبت کرتے ہیں ان کی طرف کہ وہ تورات کے مطابق ان کا وہ تھا طریقہ تھا اور انجل والے کہتے ہیں انجل کے متعلق افلا تعقلون اتنی بات کیوں نہیں سمجھتے ہو یہ تو کتنا آسان ہے یہود تم یہودی تم نثار فرموخت نصرانیت نہ مطلب تو یہ ہے کہ نہ تورات نازل ہوئی تھی نہ انجل نازل ہوئی تھی جو تمہاری تورات میں عقیدہ لکھا ہے تمہاری انجل میں جو لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نہ اس کے مطابق تھے نہ اس کے مطابق تھے اولا تو یہ کتابیں نازل ہی نہیں ہوئی تھی یہ تو نسبت کری تھی تم کو تو افراد افلا نے اتنی موٹی بات کیوں نہیں سمجھتے ہو ہا انتم ہا اولائی ہاں تم ہاں تم لوگ ہو حاج تم جو جھگڑا کرتے ہیں سیما لکم بھی علم جس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا تمہیں علم ہے یعنی یہ چیزوں سے متعلق تو ہلکا پھلکا علم چھو جاد نا کہ وہ کس کے متعلق ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام وسلام کے متعلق کس کے نسارہ نہ ورنہ ہلکا پھلکا علم تو ہے تمہارا عیسیٰ علیہ السلام وسلام کے متعلق لیکن وہ بھی پوری تحقیق تمہارے پاس یعنی وہ بتا ہی نہیں سکیں گے کہ کیا شکل آئی تھی صورت حال پیش آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے وہ تو قرآن پاک بتائے گا وہ تمن چن عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام متعلق پورے تفصیل پتہ کی حالانکہ ہلکا پھلکا معلومات چک ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں تو بالکل ہی کورے ہیں وہ ان کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہے یا متعلق تمن تھوڑا بہت علم چھو جب اس کے متعلق ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے تو جو صدیوں پہلے واقعہ ہو چکا ہے تو ان کے بارے میں تو اس کو کیا علم ہوگا کیوں جھگڑا کریں گے یعنی فرمو کہ تم ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو وہ کہتے تھے کہ ان کی شریعت جو ان کا مذہب ہمارے مذہب کے قریب تھا فرما یہ بھی غلط ہے یہ بھی کیونکہ اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام یہودی نہیں تھے نوز اللہ بن ذالک اور عیسیٰ علیہ السلام نسرانی نہیں تھے کیا تھے وہ تو دونوں پیغمبر تھے یہودیت الگ چیز ہے نصرانیت الگ چیز ہے تو ابراہیم علیہ السلام بھی نہ یہودی نہ نصرانی آگے آئے تھے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں ابراہیم یہودی ولا نصرانی ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی علیکم کان حنیف و مسلم اماں کانشرقین وہ حنیف تھے حنیف اس کو کہتے ہیں جو ایک راستہ اختیار کرے رائے حق باقی سب روزوں کو چھوڑ دے مسلم کے معنی فرما بردار تو یہ ان کا جواب دے دیا گیا کہ نبی کریم وسلم فرمو اگر نہ جو مانن کیا تو سنوک بلائے تو البتہ ایمن ونیو تو کیا چھو بلا وجہ جھگڑ مطلق ابراہیم علیہ السلام تمہیں علم ہی نہیں ہے واللہ یعلم لا تعلمون ہاں یہ ہے ہا انتم ہا اولائی تم ہی لوگ تو ہو ہا ہا اولائی تم ہی تو وہی ہو جیش تم جھگڑا کرتے ہو فیما لکم بھی علم جس کے بارے میں تم کو تھوڑا بہت تو علم ہے اس کے بارے میں بھی جھگڑا کیا وہاں بھی پھنس گئے اور ناکام ہو گئے فلیم تو پھر کیوں جھگڑا کرتے ہو فیما اس بات میں لیس لکم بھی علم جس کے پاس تمہارا کوئی علم ہی نہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تبارک تعالیٰ وہ جانتا جو تم جانتے نہیں آگے فرمایا ماں کان ابراہیم یہودیہ ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من یہودی نہیں تھے ولا نصرانیہ وہ نصرانی بھی نہیں تھی نہیں تھی ولیکن کان حنیفا مسلما بلکہ وہ حنیف تھے حنیف کا مطلب ہے کہ رائے حق کو اختیار کرنے والے باقی راستوں کو چھوڑنے والے مسلما بڑے فرما بردار تھے وما کان من المشرقین اور مشرقین کہتے تھے وہ ہم میں سے تھے اسے قرآن پاک نے فرما وما کان من المشرقین ابراہیم علیہ السلام مشرق بھی نہیں تھے بت پرست نہیں تھے نوز ذالک وہ تو اللہ کے نبی تھے کون سی صورت ہم مشق کر رہے تھے جی لیلا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم